ابو قلابہ کے غلام نے بیان کیا اور ان سے ابو قلابہ نے کہ وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں قسامت کا ذکر آ گیا لوگوں نے کہا کہ قسامت میں قصاص لازم ہوگا آپ سے پہلے خلفائے راشدین نے بھی اس میں قصاص لیا ہے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ابو قلابہ کی طرف متوجہ ہوئے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا عبداللہ بن زید تمہاری کیا رائے ہے یا یوں کہا کہ ابو قلابہ آپ کی کیا رائے ہے میں نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسی صورت معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کسی شخص کا قتل جائز ہو سوائے اس کے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو یا ناحق کسی کو قتل کیا ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے لڑا ہو مرتد ہو گیا ہو اس پر امبسا نے کہا کہ ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی تھی ابو قلابہ بولے کہ مجھ سے بھی انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی بیان کیا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام پر بیعت کرنے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اس شہر مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمارے یہ اونٹ چرنے جا رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو کیونکہ ان کے مرض کا یہی علاج تھا چنانچہ وہ لوگ ان اونٹوں کے ساتھ چلے گئے اور ان کا دودھ اور پیشاب پیا جس سے انہیں صحت حاصل ہو گئی اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو پکڑ کے قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگے اب ایسے لوگوں سے بدلہ لینے میں کیا تعمل ہو سکتا تھا انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف زدہ کرنا چاہا امبسا نے اس پر کہا سبحان اللہ میں نے کہا کیا تم مجھے جھٹلانا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں یہی حدیث انس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بھی بیان کی تھی میں نے اس پر تعجب کیا کہ تم کو حدیث خوب یاد رہتی ہے ابو قلابہ نے بیان کیا کہ امبسا نے کہا اے شام والو جب تک تمہارے یہاں ابو قلابہ یا ان جیسے عالم موجود رہیں گے تم ہمیشہ اچھے رہو گے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار چھ سو دس